یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی کہ انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا گدا صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا پھر وہ اس سے اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں مل گئے صحیح مسلم 1500 حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچیس